بسم اللہ الرحمن الرحیم طویل غیر حاضری کے بعد آج مجھے موقع ملا عدالت بھی رہی بڑی طویل عدالت میں ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے بہت عرصہ پہلے ایک منظر دیکھا تھا کہ وہ بھی حاج القرآن کانفرنس تھی بارش اتنی تھی کہ موسلا دھار برت رہی تھی اور شامیانے جو تھے جن لوگوں نے وہ مندر دیکھا ہے وہ یاد کریں اس مندر کو جی اچھا جی اچھا اس قدر بارش اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ مندر دیکھا کہ ہوا کا جھونکا آ جائے نا اگر تو مجمع جو ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے بھاگ جاتے ہیں لوگ وہاں یہ عالم تھا کہ گھٹنے جو تک گھٹنوں تک پانی میں نے دیکھا خود اور اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آج اس سے بھی زیادہ عجیب منظر دیکھا کہ اس بلا کی سردی میں راستے میں مجھے یہاں آنے تک جتنا جتنی مشکلات سے میں آیا ہوں مشکل تھی تکلیف تھی لیکن اس کے ساتھ ایک سکون تھا ایک راحت تھی کہ آج بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہ جذبہ قائد انقلاب کی مسائی سے آپ میں پیدا ہو گیا کہ وہ جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر جو ہے وہ نزدیک آ گئی تو میں صرف حاضری لگوانے کے لیے بڑی عرصہ تھا عرصہ کے بعد میں حاضر ہوا ہوں کہ میری لیے بھی دعا ہوگی چند شیر میں عرض کروں گا کھڑے ہو کے بھی پڑھنے کا مجھے کافی دیر بعد پہلا موقع میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں آج کل تو دعا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ اس حاضری کے صدقے میں توانائی عطا فرما دیں ایک دفعہ بلند آواز سے دروشی پڑ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو میری یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دوں پر نبی کی نعت لحد میں اتار دو یہ آرزو اتنا وقت نہیں ہے یہ آرزو نہیں کیا دعائیں دو بس پڑھ کے نبی کی نعت لہد میں اتار دو پڑھ کے نبی کی نعت لہد میں مرنا مرنا ہر کوئی آنکھیں میں بھی آخا مرنا پر مرن تو پہلوں جے میل نہ ہوئے اس مرنے دا کی کرنا سبحان یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو تصرف ہے آپ کا کہ دیر نبی کی خات لاد میں اتار دو میری روح نہ کیوں ہو مسترب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں دیر نبی کی خات لہد میں اتار دو شیر ہے سنتے ہیں جا کنی کا لمحہ بہت کٹن سنتے ہیں جا کنی کا ہے لمحہ بہت کٹن پر لپے سجا کے اس میں محمد گزار دو لپے سجا کے اس میں محمد گزار دو آپ کی نظر ہے یہ شیر دیکھا ابھی ابھی ہے نظر میں جمال یار دیکھا ابھی ابھی ہے نظر میں جمال یار اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو آخری شیر پیش کر رہا ہوں یہ جان بھی ظہوری نبی کی توفیل ہے یہ جان بھی ظہوری نبی کی طفیل ہے اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو اس جان کو حضور یہ جان بھی ظہوری نبی کی تو ہے اس جان کو حضور کی گلیوں پہ وار دو اس جان کو حضور یہ جان بھی ضروری نبی کی توفیل ہے اس جان کو حضور کے جوڑوں کے بار دو اس جان کو آہا سبحان اللہ یہ جان بھی ظہوری نبی کی توفیل ہے فرماتے ہیں اس جان کو حضور کی آمد پہ وار دو پڑھتے کے سلے علا کے ترانے لاکھوں پروانے آئے ہوئے ہیں یہ یہ ہوا فضا کہہ رہی ہے آپ کا تشریف لائے ہوئے ہیں اس جان کو حضور کی آمد پہ بار دو اس جان کو ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیش